عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا اے ابو القاسم ہمیں رات کے بارے میں بتائیے وہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے بادلوں کو گردش دینے پر مقرر ہے اس کے پاس آگ کے کوڑے ہیں اس کے ذریعے اللہ جہاں چاہتا ہے وہ وہاں بادلوں کو ہانک کر لے جاتا ہے پھر انہوں نے کہا یہ آواز کیسی ہے جسے ہم سنتے ہیں آپ نے فرمایا یہ تو بادل کو اس کی ڈانٹ ہے جب تک کہ جہاں پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے نہ پہنچے ڈانٹ پڑتی ہی رہتی ہے انہوں نے کہا آپ نے درست فرمایا اچھا اب ہمیں یہ بتائیے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر کیا چیز حرام کر لی تھی آپ نے فرمایا اسرائیل کو ارق النساء کی تکلیف ہو گئی تھی تو انہوں نے اونٹوں کے گوشت اور ان کے دودھ کو کھانا پینا حرام کر لیا تھا انہوں نے کہا آپ صحیح فرما رہے ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو سترہ یہ حدیث صحیح ہے